بسم اللہ الرحمن الرحیم نظم کا عنوان ہے کتاب زندگی کا ایک سادہ پننا ہونا ہے پیش خدمت ہے کتاب زندگی کا ایک سادہ پننا ہوں میں کتاب زندگی کا ایک سادہ پننا ہوں میں آغاز سے اخیر تک وہ کھلونا ہوں میں آغاز سے اخیر تک وہ کھلونا ہونا ہے یہ آزمائش و امتحان کے دور ہے میرے یہ آزمائش و امتحان کے دور ہے میرے ساحل کی تمنا ہے جسے وہ سفینہ ہونا ہے ساحل کی تمنا ہے جسے وہ سفینہ ہونا ہے آگ میں جل کر ہی مجھ میں نکھار آئے گا آگ میں جل کر ہی مجھ میں نکھار آئے گا ایسا لگتا ہے کوئی زیور یا سونا ہوں میں ایسا لگتا ہے کوئی زیور یا سونا ہوں میں حالات کی چکی میں جو روز پستے ہیں حالات کی چکی میں جو روز پستے ہیں وہ ماتھے سے ٹپکتا ایک پسینہ ہوں میں وہ ماتھے سے ٹپکتا ایک پسینہ ہوں میں تراش کر جس طرح گھر میں سجا لیا اس نے تراش کر جس طرح گھر میں سجا لیا اس نے جیسے انگوٹھی میں جڑا کوئی نگینہ ہوں میں جیسے انگوٹھی میں جڑا کوئی نگینہ ہوں میں زباں خاموش ہے لیکن آنکھوں میں نمی شاکر زباں خاموش ہے لیکن آنکھوں میں نمی شاکر یہ کیسی خوشبو ہے جو یہاں نہ ہوں میں یہ کیسی گفتگو ہے جو ہاں یا ہاں نہ ہوں میں زبان خموش ہے لیکن آنکھوں میں نمی شاکر یہ کیسی گفتگو ہے ہاں جو ہاں یا نہ ہونا ہے کتاب زندگی کا ایک سادہ پنا ہونا ہے آغاز سے اخیر تک وہ کھلونا ہونا ہے کتاب زندگی کا ایک سادہ پنا ہونا ہے کتاب زندگی کا ایک سادہ پنا ہونا ہے کتاب زندگی کا ایک سادہ پناہ ہوا ہے